ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما बेशक اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ ایک بڑے گناہ کی افطرا پردازی کرتا ہے یہاں سراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بغیر توبہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے